شہید اسلام ڈاٹ کام خالق و کلی شہی ہر چیز کے پیدا کرنے والا ہر چیز اس کی مخلوق اور وہ سب کا خالق www.شہید اسلام اٹھتالیس ہو جائے حکم رائیت نمبر چھ حکم رائیت نمبر چھ حصہ سے ورثہ وارثوں کے حصے حسا سے بورا سا حصہ سے بورا سا لکھا ہے جی وارسوں کے حصے حصہ سے بورا سا نہ ہے تو وارسوں کے حصے یہ لکھ کے نمبر ایک لکھو حصہ اولاد نمبر ایک حصہ اولاد حصہ اولاد کی تین صورتیں ہیں ایک آدمی مر گیا ہے بیٹے بھی چھوڑ گیا بیٹیاں بھی چھوڑ گیا تو بیٹے دو دو حصے لیں گے بیٹی کا لے گی ایک ایک حصہ لے گی اب ایک آدمی مر گیا ہے پانچ بیٹے چھوڑ گیا پانچ بیٹیاں چھوڑ گیا تو اب پانچ بیٹے جو چھوڑ گیا اس کو دو سے ضرب دو پانچ دونی دس اور پانچ بیٹیاں چھوڑ گیا وہ پانچ رہنے دو دس کو پانچ سے جمع کرو کتنی ہو گیا پندرہ تو اس کی جائیداد کے پندرہ حصے کر دو دو دو حصے کس کو دیتے جاؤ بیٹوں کو دس حصے وہاں جائیں گے ایک ایک بیٹی کو جگہ تو یہ اختلاط کی صورت یہی ہے کہ بیٹوں کو دو دو حصے بیٹی کو ایک ایک حصہ دو اچھا اور اگر اختلاط نہیں ہے صرف کیا ہے بیٹیاں ہیں تو ایک بیٹی کو کتنا دو گے نصف باقی اسبے وغیرہ دوسرے لیں گے اور اگر دو بیٹی ہیں یا دو بیٹیوں سے زیادہ ہیں تو کیا لیں گے دو سورس لیں گے کتنی دو سورس لیں گے آپ دیکھو جی غور فرمائیے جی اے حصہ اولاد لکھا ہے نا نمبر ایک تو وصیت کرتے ہیں وصیت میں مطلب تاکیدی حکم تاکیدی حکم کرتے ہیں تم کو اللہ تعالیٰ اولاد کے بارے میں لزا کرے مصر حضر صورت نمبر ایک یہ اختلاط کی صورت ہے کہ واسطے مذکر کے برابر حصے دو منصوبے ہیں اختلاط کا ہے جی بیٹے بیٹیاں ہوں تو مذکر کا کتنے حصے دو بیٹیوں کا کتنی اے فائن کن نسان فوکسنت ہے پس اگر ہوں عورتیں اوپر دو کے یعنی بیٹیاں ہوں کیا ہوں بیٹیاں ہوں دو اور دو سے اوپر بیٹیاں ہوں دو اور دو سے اوپر پل ہننا تو ان سب کے لیے دو سلس ہیں اس کا کہ چھوڑ دیا اب آپ ایک سوال کریں گے کہ ادھر تو ہے نا فو کا دو سے اوپر ہوں تو دو سوچ لیں گے یہاں دو کی بات ہے دو کی بات تو نہیں لیکن میں تو دو کی بات بھی کر رہا ہوں دو ہوں تو پھر بھی دو سورس اور زیادہ ہوں تو پھر بھی دو سورس تو میرے عزیز دو کا حکم بالکل بدی ہی تھا اور تین کے حکم کے اندر شک تھا دو سے اوپر اس لیے کا لفظ آ گیا دو کا حکم کیسے بدی تھا دیکھو ایک بیٹا ہے اور ایک بیٹی ہے بیٹے کو کتنا ملے گا دو حصے اور بیٹی کو ایک حصہ ایک حصہ سلسلہ ہوا کیا جب بیٹے کے ساتھ بیٹی کو سورس مل رہا ہے تو بیٹے کی بجائے وہاں بیٹی ہو تو سرس بطریقے اولا ملے گا تو یہ حکم بدی ہی نہیں کہ دو بیٹیوں کا کتنے ملیں گے دو سلس جب بیٹے کے ساتھ ایک سلس آئے تو بیٹی کے ساتھ اور بیٹی دو ہو جائیں گی تو ایک سلس اس کو ایک سلس اس کو لیکن آگے وہاں پڑتا تھا کہ اگر تیسری بیٹی آ جائے تو تین سلس ہوں تو تین سلس میں تو سارا مال لے جائیں گی اس لیے پھر میں فوق اس طرح ہے کہ دو سے چاہے اوپر ہوں وہ دو سلس رہیں گے تین سلس نہیں ہوں گے اب یہ سمجھی بات اس لیے پاؤ کا لفظ کہا کہ ایک شبہ ہوتا تھا اس کو دور کرنے کے لیے اور اگر لڑکی ایک ہو تو کتنا لے گی نس وائن کان واحد اگر ہو لڑکی ایک تو اس کے لیے نصف ہے تو کتنی صورتیں ہوگی جی تین اختلاط کی صورت میں کیا ہے کرے میں سہزل ان سیاح دو لڑکیاں ہوں یا دو سے زیادہ کتنی لیں گی دو سو ایک لڑکی ہو تو نس باقی جو ہے نا حصہ وہ پھر اسبے وغیرہ لیتے ہیں والے ہیں حصہ اولاد ختم ہوا اب حصہ والدین کا حصہ کس کا ہے جی والدین کا ماں باپ کا حصہ والے سورت نمبر ایک اور واسطے ماں باپ اس میت کے واسطے ہر ایک کے ان میں سے چھٹا حصہ ہے اس سے کہ چھوڑ گیا میت اگر ہے اس کی اولاد میت کی ہے اولاد چاہے بیٹے ہوں چاہے بیٹیاں ہوں تو ماں باپ کو کتنا حصہ ملے گا باپ کو بھی چھٹا ماں کو بھی چھٹا باقی جائیداد ان کے بیٹے بیٹیاں نہیں فعلم یقن لہو غلط اب دوسری صورت اگر نہیں اس کی اولاد اور وارث ہیں اس کے کون صرف ماں باپ نہ بیٹے ہیں نہ بیٹی ہیں تو اس کی ماں کو کتنا ملے گا پال ام ہی سرس ماں سرس لے گی اور نیچے لکھ لو باقی باپ کو ملے گا یہ نیچے لکھ لو ماں تہائی لے لے گی اور باقی باپ لے لے گا کیونکہ اولاد تو ہے نہیں یہ کتنی صورتیں آ گئی جی دو صورتیں فین کان اخواتون تیسری صورت اگر ہیں میت کے لیے بہن بھائی شہید اسلام اخواتون کے نیچے لکھو بہن بھائی میت کے لیے بہن بھائی ہیں دو یا دو سے زائد پھر چاہے سارے بھائی ہوں چاہے ساری بہنیں ہوں چاہے کچھ بھائی ہوں چاہے بہنیں ہوں بس دو ہوں یا دو سے زائد بس اگر ہوں اس کے لیے بہن بھائی میت کے لیے تو پھر ماں کو کتنا حصہ ملے گا چھٹا حصہ اولاد ہو پھر بھی چھٹا حصہ اور بہن بھائی ہوں تو پھر بھی گا چھٹا حصہ اس کی ماں کو چھٹا حصہ ملے گا بعض وصیت کے کہ وصیت قرض ہے ساتھ اس کے اور قرضے کے او بمن و ہے اور قرضے کے بعد میرے محترم اصل بات یہ ہے مرنے والا جب مر جائے نا تو سب سے پہلے پہلے اس کا قرض ادا کرو سمجھے جی کیا کرو ہاں قرض ادا کرو سمجھے جی ہاں۔ قرض ادا کرنے کے بعد جو بچے نا مال اس میں سے اگر وصیت کر گیا ہے تو تہائی کس سے ہو وسیع سے نہیں کر گیا تو نہیں کر گیا چاہے وسیع زیادہ کر جائے تہائی دینی پڑے گی باقی دو حصے کس کے اندر تقسیم ہوں گے اور رسا کے اندر یہی ہے بعد کے کہ وسیعت کر دیا ساتھ اور کر آبا کم بناؤ کم حکم آبا کے نیچے لکھو اصول اور ابنا کے لکھے لکھو فرو یہ بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ دیکھو جی قرآن حدیث کے اندر یتیم بچے کی میراث نہیں ہے کیا کہتے ہیں یتیم بچے کی میراث نہیں ہے وہ یتیم بچہ میں بتاتا ہوں ایک آدمی مر گیا ٹھیک ہے نا اچھا وہ ایک بیٹا چھوڑ گیا اور ایک پوتا چھوڑ گیا جو پوتا چھوڑ گیا نا اس کا باپ اس سے پہلے مر گیا تھا اس کا بیٹا اس کی زندگی مر گیا سمجھی بات ایک آدمی مر جاتا ہے وہ اپنا ایک بیٹا چھوڑ جاتا ہے ایک اپنا کیا چھوڑ جاتا ہے پوتا چھوڑ جاتا ہے تو بیٹے کے ہوتے ہوئے پوتا کیا جاتا ہے محروم جاتا ہے کیونکہ اقرب جو ہے ابد کو محروم کر دیتا ہے اب لوگ اس کے اوپر اعتراض کرتے ہیں دیکھو ہی اس کا باپ بھی مر گیا یتیم ہے اس کو محروم کر ہے وہ اللہ کے بندے یتیم کے لیے وسیعت نہیں کر سکتا دادا وسیعت تو ہے نا دادا تہائی مال سے کیا کر دے اس کو وسیعت کر دے تہائی مال سے جو وسیعت کرے گا نا اس کے وارث اور زیادہ ہوں گے تو زیادہ کس کو ملے گا یتیم زیادہ لے وارث گا گھر وصیت وسیعت ذریعہ تیرے رکھی ہے اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تمہارے باپ بیٹے میں ہی زیادہ جانتا ہوں جس کے لیے حصہ میں نے مقرر کیا تمہیں اعتراض نہ کرنا چاہیے اظہار شبو لکھو اظہ شبو باپ تمہارے اور بیٹے تمہارے باپوں سے مراد اصول ہیں یعنی باپ بھی آ جاتے ہیں دادا بھی اور اپنا بیٹوں سے مراد کیا ہیں پرو ہیں بیٹے پوتے باپ تمہارے بیٹے تمہارے نہیں جانتے تم کون سال میں سے زیادہ قریب ہے واسطے تمہارے بار نفے کے میں جانتا ہوں اضالہ شبہ ہے فریضت من اللہ یہ اللہ کی طرف سے مقرر ہے اعتراض نہ کرو بے شک اللہ تعالیٰ ہیں جاننے والے حکمت والے نصف ما ترا کا حصہ زوج خامد کا حصہ جی عورت مر جاتی ہے اور اس کا خامد ہے دیکھیں گے عورت کی اگر اولاد ہے تو خامن چوتھا حصہ لے گا چاہے اولاد اس سے ہو یا اس کی بیوی کا پہلے نکاح تھا کہیں چاہے اس سے اولاد یہ سمجھ رہے ہو مطلب یہ ہے کہ اس عورت کے پیٹ سے اولاد ہو چاہے تیسری جگہ کیوں نہ نکاح کرے پہلی اولاد کو شمار کریں گے بیوی کے لیے اولاد ہے تو خامن کیا لے گا چوتھا حصہ اگر اولاد نہیں تو کیا لے گا نصف یہ تو کون مرتی ہے بیوی بی اور اگر خامد مرے تو پھر دیکھیں گے خامد کی اولاد ہے تو بیوی کا لے گی سمن آٹھواں حصہ اور اگر اولاد نہیں تو بیوی کا لے گی ربو آ گیا سمے یا نہیں اچھا جی ربو شوہر سمن زو جا گر فرا سل بی بات ورنہ شوہر نصف گیرا زوجہ ہارا رب و دان شیر ہے ہمارا فارسی کا تو حصہ زوج لکھ رہے ہو اچھا جی پہلی صورت واسطے تمہارا آدھا ہے اس کا کہ چھوڑ گئی بیوی تمہارے اگر نہیں ان کی اولاد فین کان دون صورت نمبر دو اور اگر ان کی کیا ہے اولاد ہے وہ لوگ کہتے ہیں نا اولاد تو ہے اس سے تو نہیں ہے وہ اس کی تو ہے نا عورت کی تو ہے چاہے تیسرے خامن سے کون ہو بس اگر ہیں ان کی اولاد تو واسطے تمہارے روب ہے اس سے کہ چھوڑ گئیں بعض وصیت کے کہ وصیت کر دیں ساتھ اس کے اور قرضے کے او بہن واہ والا ہن پہلے کس کا حصہ تھا جی زوج کا کس کا حصہ ہے زوجا کا بیوی کا ڈبلو ڈبلو اچھا جی پہلی صورت اور واسطے ان کے چوتھائی ہے اس کے سے چھوڑ گئے تم اگر نہیں تمہارے لیے اولاد فین کان لکم والا دوں دوسری صورت اور اگر تمہاری اولاد ہے تو ان کے لیے آٹھواں حصہ اس سے کہ چھوڑ جاؤ تم بعض وصیت کے کہ وصیت کر جا تو ساتھ اس کے اور قرضے کے یہ بھی بات سمجھ آئی یا نہیں اچھا جی اب ایک اور بات سمجھو ایک آدمی مر جاتا ہے لیکن وہ کلالہ ہے مرنے والا آدمی کون ہے کلالہ اس کو کہتے ہیں کہ اصول فرو اس کے اس وقت زندہ نہ ہو اصول کون باپ دادا ماں یہ بھی زندہ نہیں اس وقت اور فرو کون ہے بیٹا پوتا بیٹی نواسی وغیرہ یہ بھی نہیں ہے اور اس کے بھائی بہن ہیں مادری بھائی بہن یہ مادری اس لیے ذکر کر رہے ہیں کہ یہاں قرآن میں زویل فروز کا ذکر ہے اس کا اسباب کا ذکر نہیں اور جو بھائی حقیقی ہوں یا بھائی پدری ہوں وہ اسبے بنتے ہیں یعنی بچہ کچا مال وہ لے جاتے ہیں یہ بات ہی نہ سمجھ تو آپ یہ کہیں کہ بھائی کا ذکر تو ہے یہ مادری کا ذکر کیوں ہے کیونکہ قرآن پاک میں کس کو بیان کر لیا جائے زویل الفروز یا اسباب کا ذکر نہیں ہے وہ کتابوں کے اندر ہے حدیث کے اندر ہے کتابوں ہے دیکھو جی وہ اسبات کے بھی چند درجے ہیں پہلا درجہ فروع میت بیٹا پوتا پھر اصول میت باپ دادا چچا وغیرہ آ باپ دادا پھر ہوتے ہیں اصول ابوائن یا فروع ابوائن وہ بھائی ہوتے ہیں پھر ہوتے ہیں فروع جدین وہ چچا وغیرہ ہوتے ہیں یہ چار قسم علیحد ہیں اسباب کے وہ آپ پڑھتے ہیں میراث کی کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں وہ علیحد ہیں ادھر نہیں ہیں وائن کا نہ اور اگر ایک مرد ہے جو وارث کیا جا رہا ہے مورا سا مر گیا ہے تو کیا ہے کلا کلالہ کلا کا مانا لکھو جس کے اصول فرو موجود نہ ہوں جس کے اصول فرو موجود نہ ہوں اگر مرد جو وارث کیا جاتا ہے وہ کلالہ ہے یا عورت کلا ہے اور واسطے اس کے بھائی ہے مادری اخون کے نیچے کیا لکھنا ہے بھائی مادری یعنی ماں ایک ہے اور والد کیا ہیں مختلف ہیں اور اختون یا بہن ہے مادری تو پس ہر واسطے ہر ایک کے ان میں سے کتنی ملے گا کتنی بھائی چھٹا حصہ بھائی کو بھی چھٹا حصہ بہن کو بھی چھٹا حصہ یہ لیزا کرے مثلا ذیل حضیل سین والا معاملہ نہیں ہوگا ارے کچھ بس اگر ہوں زیادہ اس سے دو یا دو سے زیادہ تو شریک ہوں گے کس کے اندر سلس کے اندر تہی کے اندر کتنے میں شریک ہوں گے تہی کے اندر بہن بھائی زیادہ ہیں تو تہائی مال لیں گے لیکن تقسیم ان کی برابر ہوگی لفظہ کرے مصر حضل حضیل سین نہیں ہوگا ان کے لیے مثال طور ایک آدمی جی مر گیا ہے سمجھا جی اور وہ چھوڑ گیا ہے کیا چار بھائی چھوڑ گیا ہے مادری اور تین بہنیں چھوڑ گیا ہے مادری تو چار اور تین کو جمع کرو کتنے ہو گئے سات نا یہاں کرے سر حضر السین نہیں ہوگا تو اس کے مال کا تیسرا حصہ کس کو ملے گا اس شرکا فیصلس ہے نا تیسرا حصہ ان کو ملے گا پھر تیسرے حصے کے کتنے حصے بنیں گے سات حصے بنیں گے اور مردوں کو بھی ایک ایک حصہ عورتوں کو بھی ایک ایک حصہ یہ خیال کیا کرو یہاں مردوں کو دو حصے نہیں ملیں گے شرکا ہے نا برابر کے شریک ہے بس تیسرا حصہ ان کو مل جائے گا پھر چونکہ وہ اصول فرو موجود نہیں ہیں تو جن کے اصول فرو موجود نہیں ہوں گے باپ بیٹے تو ان کے بھائی تو ہوں گے نا تو باقی حصے کون لے جائیں گے بھائی لے جائیں گے دو حصے اتہائی ان کے لیے جائیں گے بعض وصیت کے کہ وصیت کی جاتی ہے ساتھ اس پر قرض کے غیر مزار اس سے پہلے یو سی مقدر ہے یو سی کا لاز لکھو جی یو سی غیر مزار او کہیں یو سی کا منع یو سی ناظم نہ لینا ادھر ہے نا کراچی میں یو سی ناظم ہاں یو سی غیر مزاق وسیعت کرے درا حال نہ نقصان دینے والا ہو وسیعت یہی کے اندر ہے وسیعت من اللہ یہ وسیعت جو ہے نا اس سے پہلے یو سی کم معذوف ہے اور اس کا تعلق ہے پہلے یو سی کم کے ساتھ کیونکہ مسائل ختم ہو گئے نہیں تو وصیت کرتا ہے تم کو اللہ یہ وصیت ہے اللہ کی طرف سے تو وصیت کس کا محول مطلق ہے یو یوسی کو مقدر کا اس کا کرینہ کون سا ہے او پہلا یوسی کو یو سی کو وسیعت من اللہ واللہ علیم تل کا حدود اللہ یہ خدا بندی ضابطے ہیں بھائی آپ بن گئے نا میراسی پورے پورے میراسی بن گئے نا میراث کے حکام جائے تو میراث بند ہے وہ ایک دفعہ جی ملتان کے عالم تھے ادھر بیٹھے ہوئے تھے تو میں نے کہا میراثی پورے بن گئے نا تو پھر مجھے آ کے ملے کہنے کا ہاں جی میراثی پورے بن گئے ہیں وہ مجھے ملے نا بات میں تو ہنستے بھی تھے کہنے کا ہاں، آج آپ نے ہمیں پورا میراثی بنا دیا تل کا حدود اللہ یہ خدا بندی ضابطے ہیں تو وہ میں ہوتے اللہ تھا یہ متعین کے لیے بشارت متعین کے لیے فرما برداروں کے لیے جو اطاعت کرتے اللہ کے اس کے رسول کی داخل کرے گا اس اللہ جنات التجری تجری ملتا تھا ہمیشہ رہیں گے اس کے اندر یہ کامیابی بڑی ہے وہ میاں صلاح وہ بشارت تھی متعین کے لیے اب یہ انجام ہے مور کا انجام مور جو اعراض کرتا ہے اور جو بے فرمانی کرتا ہے اللہ کی اور اس کے رسول کی اوا تدا اور تجاوز کردہ کر جاتا ہے اس کے ضابطوں سے داخل کرے گا اس کو نار کے اندر ہمیشہ رہے گا بھائی یہ جی کتنی حکم آ گئے جی حصہ سے بورا سا کتنی نمبر تھا بتائیے چھ شہید اسلام ڈاٹ کام اس ویب سائٹ پر آپ سن سکتے ہیں شہید اسلام مولانا محمد یوسف لدھیانوی رحمہ اللہ کی آواز میں درس قرآن درس حدیث اور اصلاحی مواعث خالق و کلی شہی ہر چیز کے پیدا کرنے والا ہر چیز اس کی مخلوق اور وہ سب کا خالق جبکہ شہید اسلام کی تصانیف آن لائن پڑھ بھی سکتے ہیں اس کے علاوہ اس ویب سائٹ پر آپ سن سکتے ہیں ممتاز علماء کرام کے اصلاحی بیانات یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجہ کل منیر لقد نبر القمر www.shahideislam.com